طیبہ ہاں طیبہ چل طیبہ چلتے ہیں طیبہ ہاں طیبہ چل طیبہ چلتے ہیں چلو طیبہ ہاں طیبہ چل طیبہ چلتے ہیں ڈالی دو رودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی دو رودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں صاحبہ ہاں تحبہ چلو ہے چلتے ہیں طئےبہ ہاں طئےبہ چلو ہے چلتے ہیں چلو طبہ ہاں طیبہ چلو ہے چلتے ہیں چلو دیارے نبی کی جانب درد لب پر سجا سجا کر باہر لوٹیں گے غم کرم کی دلوں کو دامن بنا بنا کر طبہ ہاں طئےبہ چلو ہے چلتے ہیں طیبہ ہاں طیبہ چلتا طیبہ چلتے ہیں چلو طیبہ ہاں طیبہ چلتا طیبہ چلتے ہیں ڈالی درودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی درودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں ہاتھ بہ چلتا چلتے ہیں ساحبہ ہاں بہ چلتا ہے بات چلتے ہیں چلو ہاتھ بہ چلتا ہے بات چلتے ہیں نہ ان کے جی ہے کوئی وہ بے کو ہر جگہ پر نوازتے ہیں بلا بلا کر طبہ ہاں طیبہ چلتے ہیں طحبہ ہاں تحبہ چلتا ہے چلتے ہیں چلو طبہ ہاں طیحبہ چلتا ہے چلتے ہیں ڈالی دو رو کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی دور دو کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں ہاں چلتے ہیں چلو ہاں طیبہ چلتے ہیں میں وہ نکما کی چولی میں کوئی حسن نے عمل نہیں ہے مگر وہ احسان کر رہے ہیں خطائیں میری چھپا چھپا کر طےبہ ہاں تحبہ چلتا ہے با چلتے ہیں طحبہ ہاں تحبہ چلتا ہے با چلتے ہیں چلو طبہ ہاں تحبہ چلتا ہے با چلتے ہیں ڈالی دوروں دو کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی دوروں دو کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں صاحبہ ہاتھ بہ چلتا ہے چلتے ہیں صاحبہ ہاں بہ چلتا ہے بات چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں بہ چلتا ہے بات چلتے ہیں یہی سے عمل ہے میری اسی سے بگڑی بنی ہے میری سمیٹتا ہوں کرم خدا کا نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہاں چلتے ہیں تہبا ہاں تہبا چل ہے چلتے ہیں چلو تہبا ہاں تہبا چل بہ چلتے ہیں ڈالی درودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی درودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں صاحبہ ہاں طب چلتا ہے چلتے ہیں صاحبہ ہاں طب چلتا ہے چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں طبہ چلو ہے چلتے ہیں ان کو ہاں امت ہوشیار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں حضور آنسو بہا بہا کر صحبہ ہاں طبہ چلتا ہے چلتے ہیں صاحبہ ہاں طیحبہ چلتا ہے چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں طیحبہ چلتا ہے چلتے ہیں ڈالی دور دو کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی دور دو کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں صاحبہ ہاں بہ چلو ہے چلتے ہیں صاحبہ ہاں طب چلتا ہے چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں طاحبہ چلو ہے چلتے ہیں اگر ہاں مقدر نے یاوری کی اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس گلی کی میں چوم لوں گا اٹھا اٹھا کر طبہ ہاں طبہ چل ہے چلتے ہیں طحبہ ہاں طبہ چل ہے چلتے ہیں چلو طبہ ہاں طبہ چل ہے چلتے ہیں ڈالی درودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو ڈالی درودوں کی ہو گجرا سلاموں کا ہو چلو مدینے چلتے ہیں صاحبہ ہاتھ بہ چوتا ہے چلتے ہیں صاحبہ ہاتھ بہ چائے بہ چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں بہ چوتا ہے بہت چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں بہ چلتا ہے بہت چلتے ہیں چلو صاحبہ ہاں بہ چلتا ہے بہت چلتے ہیں